آج کے سبق میں آپ سورت الفجر کی آیات سولہ سے بائیس تک کی مشق کر رہے ہیں آئیے اس کی ابتدا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ نیم مشدد ہے پہلے تو آپ غنہ کیجئے وہ ایم یہ غنہ ہے اس کے بعد یہ مد منفصل کی علامت ہے چھوٹا مد ہے اس کو آپ تین الف کے برابر اوپر کو کھینچیے پھر با ساکن ہے اس کی صفت قلقلہ ادا کریں ما ابتلاه وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه فقدر عليه قف الرابي برهوغا فقدر عليه فقدر عليه رزق رزقه فيقول رزقه فيقول را باریک ہوگا اس لیے کہ نیچے زیر ہے جب بھی زیر آئے را کو باریک پڑھتے ہیں قوف پر ہوگا رزقه فيقول یہ میں نے دونوں لفظوں کے اس لیے ملایا کہ یہاں وقت نہیں ہے ملا کر پڑھنا ہے اور یہ پر ہوگا اس لیے کہ اوپر زبر ہے یہاں پھر وہی مد منفصل ہے تین الف کے برابر نیچے کو کھینچیے یہاں نون ساکن ہو جائے گا آج کی وجہ سے ربی اہ ربی كلا بل لا كلا بل لا یا لام ساکن کے بعد لام مشدد ہے اس میں ادغام ہو جائے گا كلا بل لا كلا بل لا تكرمون اليتيم تكرمون اليتيم یہ را باریک ہوگا نیچے زیر ہے یہاں میم پر زبر اس صورت میں آپ پڑھیں گے جب اگلی آیت سے ملانا چاہیں گے لیکن وقت کی صورت میں میم ساکن لا تکرمون الیتیم لا تکرمون الیتیم ولا ولا تحاضون یہ جو مد ہے ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے جو الف کا قائم مقام ہے الف مدہ کا علی مدہ کے بعد اگر مشدد حرف کوئی آ جائے تو وہاں مد ہوتا ہے مد لازم کہ آپ قاعدہ پڑھ چکے ہیں اور اس کو تین الف کے برابر لازمی طور پر کھینچتے ہیں على طعام المسكين على طعام المسكين وتأكلون التراث وتأكلون التراث وتأكلون التراث وتأكلون التراث أكلا لما لام لام کے اوپر دو زبر ہے ہے آگے آ رہا لہذا ادغام ہوگا بغیر غنہ میم مشدد ہے اس کو بھی غنہ کے ساتھ پڑھیں گے وقت کی صورت میں میم زبر الف ما کر کے پڑھا جائے گا کھڑا لیکن وصل کی صورت میں پھر اس کے بعد ادغام بغنہ ہوگا اکلم وتحبون المال وتحبون المال وتحبون المال وتحبون المال حبا جما حبا جما یہاں اخفا کیجئے اور میم مشدد ہے غنہ کیجئے حبا جما كلا كلا إذا إذا دكت الأرض دكت الأرض كلا کے اوپر مد ہے چھوٹا مد مد منفصل تین الگ کھینچیے اور یہاں راہ پر ہوگا اس لیے کہ پہلے زبر ہے کلا اذا دک دكت الأرض الأرض كلا إذا دكا دكا دكا دكا یہاں اخبار کریں گے لیکن اگر آپ اس آیت کو اگلی آیت سے ملانا چاہیں تو دکاؤں پھر ادغام بغل نہ ہوگا وقت کی صورت میں دکا پڑا جائے گا وجاء ربك وجاء ربك مد متصل ہے اور یہاں پانچ حرکات کے برابر آپ لازمی طور پر اوپر کھینچیں گے راپر ہوگا اس لیے کے اوپر زبر ہے وجاء ربك اور کیا والملك والملك صفا صفا صفا صفا سواد پور پڑھیے اور یہاں تنوین کے بعد سوا ہے جو حروف اخفا میں سے ہے یہاں اخفا کیجئے وقت کی صورت یہاں فا کھڑا کر کے پڑھا جائے گا فا زبر علی فا کی طرح صفا صفا فَاسْتَخْفَّا